کن چیزوں پہ آج پابندی ہے کوئی کنجری ڈانس کرنے آ جائے کوئی پابندی نہیں پابندی لگے گی داڑھی والوں پر لگے گی دین والوں پر لگے گی کسی سینما میں کوئی نہیں بیٹھا ہوتا جا کر رپورٹ لکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے کوئی عالم اللہ کے دین کو بیان کرے بیسوں ڈائریاں چل رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا لکھے گا مسلمانوں ایک دوسرے کا خون نوچ نوچ کے تمہیں کیا ملا ہم خود کرائے کے قاتل بن گئے ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنوں کو پکڑو اور ہمارے حوالے کرو کیا گزرے گا نبی کے دل پر جنہوں نے ایک صحابی کی خاطر موت پہ بحث کر لی تھی حضرت عثمان غنی کی خاطر سب صحابہ سے موت پہ بیٹھ لے لی تھی اور ایک سفیر کو قتل کیا گیا تھا تین ہزار صحابہ کو موتا میں روانہ فرما دیا